السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله رسول اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس فائیو نائن حج کے متعلق یہ سولہواں سبق ہے پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھیے اللہ اکبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا اب حدیث سنیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نو عمر لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے حج کے میدان میں ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھتیجے یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اس لیے اس سفر میں خاص خیال رکھنا ویسے کہ نگاہ کی نگاہ کی حفاظت تو ہر جگہ کرنی ہے لیکن خاص طور سے ہرمین شریفین کے سفر کے اندر اس کا خاص خیال رکھنا کہ ہمارا نگاہ سے آنکھوں کا کوئی زنا نہ ہو روایتوں میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے ایک تو قرآن شریف میں اللہ کا حکم ہے کہ یغد من افسارحیم کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھ کا زنا زین لائن نظر بد نظری آنکھوں کا زینا ہے بد نظری کرنے سے آنکھوں کا زینا کار کہلایا جاتا ہے آدمی پھر حضور کی بخاری شریف کی روایت ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے لان اللہ ول منظور علئی اس کو یاد رکھو ہمیشہ کہ حضور نے بد دعا دی ہے کہ اللہ بد نظری کرنے والے پر اللہ کی لانت تو اگر خدا نقاد بد نظر ہو جائے تو ایک تو فوراً گنا کر فوراً معافی مانگ لو اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کتابوں میں لکھا ہے کہ سامنے سے کوئی, کوئی... کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے یا کوئی خوبصورت عورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ سامنے سے آ رہی ہے آپ نے اسی وقت اپنی نگاہ نیچی کر لی اس کو دیکھا نہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تو علماء نے لکھا ہے جب آپ نے نگاہ نیچی کی اس وقت میں آپ جو دعا کرو گے اللہ وہ دعا قبول کرے گا اس لیے بد نظری سے بہت بچیں ہندوستان پاکستان امریکہ انگلینڈ سب جگہ بچنا ہے لیکن حج کے سفر میں تو اس کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے یاد رکھنا دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر کوئی بتا میں اگر تو جائے تو سر جھکائے جا اللہ کے گھر میں جاؤ تو جو ہے سر جھکائے ہوئے جاؤ ادھر ادھر نہ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جب بیت اللہ کا طواف کرو تو بیت اللہ میں جو دعا جو دعائیں میں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں حضر عمرے کی مصنون دعاؤں میں طواف کرتے وقت دعائیں لکھی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ شعر بھی پڑھ لینا کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں یہ شہر پڑھتے ہوئے خالی گھر کو مت دیکھو بلکہ صاحب گھر کا بھی تصور کرو اللہ کا بھی تصور کرو کہ صاحب خامنا خانہ سامنے ہے حدود حرم شروع ہوتے ہی جہاں حدود حرم میں داخل ہو جاؤ تو فوراً ایک دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہم حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں اس کی برکت سے آپ ہم پر جہنم کی آگ حرام کر دیجئے فوراً دعا مانگ لو اس وقت تحجد کا وقت ہے ہم جہاں ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی کھالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما بس آج ایک کام یہ کر لو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے مسلمان بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو ثواب پہنچا دو تاکہ سی الحجی کے مہینے کا ثواب ان کو بھی مل جاوے ان کو بھی پتا قبر میں وہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے انہیں آج ہدیہ بھیج دو تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ لیجئے اور پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ شہر جو میں نے پڑھا ہے یہ شہر کو تو بالکل مت بھولنا کہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اللہ یہ میری قسمت کہاں کہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں ہم اللہ تعالی ہمیں لایا ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد